کی نسبت مولانا محمد طلحہ رشید شہید رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے میرے مسلمان بھائیوں اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی کامیابی کے لیے قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو اتارا اس پرانے پاک کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا حکم دیا جہاد اور قتال کی ایک نہیں دو نہیں ساڑھے پانچ سو سے زائد آیات اللہ پاک نے اتار کر امت مسلمہ کو عزت کا راستہ بتلایا عظمت کا راستہ بتلایا بلندی کا راستہ بتلایا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس راستے پہ چل کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے میدان کے اندر کٹ جائے گا میدان کے اندر شہید ہو جائے گا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جان اور مال کو خریدنے کا اعلان قرآن مجید کے اندر کیا اب دیکھو تو صحیح اللہ نے قرآن پاک میں خریداری کا اعلان کیا کہیں تو عثمان شہید جیسا اٹھارہ سال کا نوجوان میدانوں کے اندر کٹتا نظر آتا ہے کہیں مولانا محمد طلحہ رشید شہید جیسا نوجوان بہ عمل عالم دین میدانوں کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے اللہ نے جس کی خریداری کا اعلان کیا اللہ نے جس کو سمجھ آتا فرمائی انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا میدانوں کے اندر چلے گئے میرا مسلمان بھائیوں آج کا یہ مبارک اجتماع آج کا یہ مبارک جلسہ مجھے اور آپ کو اسی خریداری کا بتلاتا ہے اسی خریداری کا اعلان کر کے ہم سے اعظم ہم سے وعدہ لیتا ہے کہ ہم بھی اپنی جانوں کی خریداری کا اعلان جو اللہ نے کیا ہے ہم بھی اپنی جانیں اللہ کے حوالے کر دیں اپنے رب کو اپنی جانیں بیچ دیں کیا خیال ہے ہم سارے اس بات کا عزم کرتے ہیں ان شاء اللہ ہم اپنی جانیں اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں اپنا مال اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں اور ان شاء اللہ ہم میں سے ہر ایک میدانوں کے اندر جائے گا اور رب کے اس فریدے کو بھی ادا کرے گا محبوب کی سنت کو بھی ادا کرے گا میرے اور آپ کے محبوب ہم بنے اپنی جان میدان کے اندر اتار کر ہمیں بتا دی اپنے جسم کا لہو بتا کے لہو بہا کر بتا دیا کہ عزت کا راستہ جہاد ہے عظمت کا راستہ جہاد ہے ہم اللہ کے سامنے آج کرتے ہیں کہ جب تک رب نے زندگی دی اپنی جان بھی لگاتے رہیں گے اپنا مال بھی لگاتے رہیں گے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین